یہ کا وہ سمندر یقیناً آنے والی کو زندگی میں شدت سنا رہا ہے کہ یقیناً یہ مجمع آنے والی امت کے لیے ایک پیش رو اور ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے انشاءاللہ شاء اللہ نے جس قدر جس منشور جس محاور کو اپنی تنظیم کے ساتھ رکھا تھا آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ ان کی سطار اور ان کے خلاف سے اللہ رب العالمین کی جان سے اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے اور اللہ کی ہو رہے ہیں اس سے پہلے اتنے لوگوں کو جمع کرنا تھا سبھی تحریر میں یقین اہل سنت کے تحفظ کے لیے ایک نئی بھول گئی بنا رہا ہوں اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی شربت بائی کے منصوب کے تحفظ کرنے کے لیے محمد کو فرمائے اگر کوئی شخص شہر کے اندر اہل سنت کے خلاف بولے اور بننا پھرے اس سے بھی جانا پرواہ نہیں ہے تو ہم اہل ساتھ ہم ہم سفر کے تحفظ پیدا کریں گے اپنے مناراج اور اپنی مساجد کے لیے اپنی جانوروں کو قربان کرنے کا جذبہ رکھے ہماری میرا ٹیم ہے کہ جو ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے ہم اویا کے ماننے والے ہیں ہم اس اللہ کے ساتھ یقین رکھنے والے ہیں ہم رسول اللہ کے قدر میں تشریف لانے کا یقین رکھنے والے ہیں ہم محمد حضرا کے اس والی اور راشد کی تشکیل یقین رکھنے والے ہیں میرے دوست کو سمجھا کا نشے کو ہمارے پاؤں کی بیٹی نہیں ہو سکتی کے مقابلے کے لیے آپ اچھے میدان اپنے مریض اپنے آسان اپنے مدد کی نہیں میدان جس پر آپ آپ آپ آپ حکومت روز لے جا رہے تھے اللہ حضرت یہ بات ہے میں میں و و شکار شکار دکھا دکھا کر قیامت مسلمانوں کے دلوں اپنی یاد کیا لیکن دیکھتے ہیں کہ آپ کی بنانا میرے امام دیا پر ہوا کرتے تھے آج آپ میں میرے سامنے ان تصویروں کی صورت میں ظاہری اور روحانی صورت میں حقیقی طور پر موجود ہیں جہانگیر روڈ سیکٹر کی جانب سے لگائی گئی تصویریں اب مجھے بار بار کہہ رہی ہیں خضر الاسلام بس کرو اب اسے بلاؤ جس سے ہم نے اپنے کام اس کے سپر کیے ہیں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 اسٹیج پہ بیٹھے موت کے روپ نمائندہ موت کے روپ مشاہد اسلام مرکزی رہنما رابطہ کمیٹی صوبائی رہنما اور دور دور دراز سے آئے ہوئے جان سارا نے مستفا کے لیے اپنے گھروں سے یہ سفر کرنے والے لوگ آئے گی یہ آپ شہر رسول جو آج اس عظیم و شان جان نے مستفا کافر میں شرکت کے لیے ملک بھر سے یا تشریف لائے ملک بھر کے آنے والے ذمہ دار کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی اس کانکرے میں شرکت فرما رہے ہیں دمے والا سیتا تمہر مجھ سے قبل ہمارے موضوع جرم نکاب نے علمی گفتگو فرمائی اعلی حضرت مجھے ملت کے بارے میں کی گفتگو کے بعد اس طالب علم کو ایسی شکرت کیسے ہوگی لیکن یقیناً یہ چار مسئلے قربان گردن کو قربان کر دینا اور ظالموں نے سمجھا ظالموں نے یہ سمجھا کہ اگر ہم نے ان کے قائد کو ان سے چھین لیا تو شاید یہ نام سے سالت مٹنے والوں کی یہ لیکن آج دو ہزار سر کے اندر بھی دنیا دیکھ رہی ہے کہ میرے قائد کا نظریہ بھی زندہ ہے اور ان کا مشن بھی زندہ ہے اور یہ کیا زندہ رہے گا یہ کیا زندہ رہے گا یہ جاری رہے گا جاری رہے گا جاری رہے گا رسالت قربان کر دیا اور دیکھیں کربلا والوں کی چاہ محبت حسینیت کا کردار کیسا ادا کیا کہ ان کے ساتھ شہید ہونے والوں میں ان کے بھنوئی بھی شامل تھے ان کا بھتیجا میری گولی لگی تھی اور بادہ سوچ جو گاڑی چلا رہا تھا وہ بھی شہید اور وہ بچا وہ سیکورٹی احمد رضا جن کا نام تھا وہ بھی شہید ہوئے اور ان کی گولی سے ایک کا چہرا اڈلی کا چہرہ جس کی وجہ سے پتا چلا کہ گرد کون ہے اور اس کے بعد ان کے ساتھی جانا چاہ رہا ہے یہ دو اسی طریقے سے آگے بڑھتا رہا اور پھر تعلیموں نے پھر تعلیموں نے پھر کیا یہ کوئی جگہ کو شہید کر دیا گیا کو شہید کر دیا گیا شہید کر دیا گیا ڈاکٹر اور شہر ہم نے اس جگہ سے بنایا تھا اور آپ کے جان پاکستان یہ جان سارا کانفرنس بھی کسی مقام پہ بنا کر رہے ہیں جہاں سے ہم نے تریسٹھ جنازے اٹھائے تھے ترے سنت سے پاکستان بنانے کا نعرہ لگایا تھا اور آج ان کی اولادیں آج ان کا پاکستان کی اولادیں پاکستان بچاؤ کا نعرہ لگا رہی ہے اپنے گھروں سے نکلنا ہوگا اور شاید میں کیا اور میرے اعلی حضرت مجھے تو میں لگ چالیس ہزار ہندوؤں میں بیٹھ کر لگوں کو بلند کیا اور جہاں کوئی لوگ ان کی ترقی نہیں ہو رہے تھے منافع ہو رہے تھے لیکن بارہ سو کے بعد جب نواز شاہ کا دور آیا اور اس وقت روپ پہلے گی تو اس وقت اکابرین نے مجھے بدعقیدگی کے خلاف جہاد کیا لیکن جب ہم نے بڑے فقیر میں اس نے قدم رکھا تو ہیمپرے کہا اپنے آرام کو کہ ان سے جنگ نہیں جیتی جا سکتی ان سے جنگ جیتی نہیں جا سکتی جب تک کہ ان کے دل سے اس رسول کو نہ نکالا جائے جب تک ان کے دلوں میں آج تک موجود ہے جب تک ان کے دلوں میں صحابہ کی محبت موجود ہے جب تک ان کے دلوں میں اور یہ اللہ کی محبت موجود ہے ان کے سیل پہ قابو پانا مشکل ہے اور ہم نے وہاں بھی نزدیک کا فرقہ ایجاد کیا یہ دو سو سال پہلے کی بات ہے اور جب سے لے کے دیکھا داخل کی اور ایسا قرآن شریف کا ترجمہ کیا جس میں اللہ کی شان میں گزر آخری تھی میں اس سے پہلے نہیں میں نے کہا کہ ہماری لڑائی مدارت کی لڑائی نہیں ہماری لڑائی اللہوں سے ہے ہماری لڑائی آقا کے گستاخوں سے ہے لیکن آج جب سے بات ہوتی ہے آج جب اس پاکستان کے بچانے کی بات ہوتی ہے تو سنی تحریک سیاست میں قدم رکھتی ہے سن انیس سو نبے میں ہمارے کوئی ادارہ نہیں تھا سوائے سے کہ نام سے رسالت نام سے صحابہ نام سے اولیاء لیکن دو ہزار دو کے اندر میں اپنی گفتگو کو اس طرف اس لیے آ رہا ہوں کہ مجھ سے قبل علمی گفتگو بڑی تفصیل کے ساتھ ہوئی لیکن آج پاکستان دوسرا درپیش مسائل کے لیے سندری تحریر کو سیاست میں قدم رکھنا پڑا اور دو ہزار لوگ جب سے ہم نے سیاست میں قدم رکھا تو ہم پر ظلم کے پاس چھوڑے گئے کہ جب سیاست کی بات آتی ہے تو آپ کا ووٹ ان کو جاتا ہے آپ سیاست میں ان کو ووٹ دیتے ہیں آج باسٹھ سال سے آپ ووٹ دے رہے ہو باسٹھ سال سے آپ کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے بتاؤ مجھے ایمانداری سے کہ آج جینے کے خلاف تحفظ ہوا سارے سارے بلیا ہوا کراچی گیا شہید کیے گئے گیا صرف ان کا قصور یہ تھا کہ وہ پاکستان کی بات کرتے تھے وہ حق کہتے تھے سچ کہتے تھے تو آج دیکھو ان کو موت کی نیند سلا دیا ان کو موت کی نیند سلا دیا آپ کو ہو اور دیا ہے کہ آپ اپنی تکلیفوں کا اشارہ کرو سلیم بھائی تقریب میں فرماتے تھے کہ ہاں, ہاں، ہم سے کو ووٹ دینا ووٹ دینا جو تمہارا سیاسی لنک ہے آج سنی کے ہاتھ کا وجود آیا ہم نے کوئی ادھر نہیں مانگا ہم نے کہا اکابری کو اس پہ عمل کریں گے بتاؤ یہ خبر آپ نے بھی سنی یہ خبر میں نے بھی سنی اگر آج ہمارے نمائندے اسمبلی کے اندر ہو گئے تو کیا ہوتے نہیں بازار میں گھوم رہے ہوتے شہروں میں گھوم رہے ہوتے نہیں نہیں صرف آپ اور ہمارے آرام کرنے کی وجہ سے آج ہمارے بورڈ کے استعمال کی وجہ سے سامنے کر رہا ہوں کیونکہ امریکہ کی وزیر خارجہ وہاں آئی تھی کہ انگریزوں کے راج مساج کے ایجنٹ کس تنظیم کے اندر موجود ہے ہماری بھی جان چلی گئی اس نام سے جان سارا مصطفیٰ کے اندر ہمارا بھی نام شامل ہے ہم سب کا شامل ہے کوئی باجی ہے کوئی حال ہے کوئی مستقبل ہے سب بھائی ہے اس پاکستان بچاؤ نے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اور یہ قیامت تک ان شاء اللہ تعالیٰ اجتماع ہوتا رہے گا اور آج رحمان ملک صاحب کہتے بات کرتے داخلہ تھا کہ کوئی فتوا دیجیے وزیر سم صاحب کہتے ہیں سنیوں تو میں آج بتاؤں اپنی گود میں ملا کر رکھا ہوا ہے شاید کل سے کوئی اور کام لے لے کل سے کوئی اور کام لے لے ہمارا بندہ فوراً اٹک جاتا ہے صرف اس وجہ سے ان کی طاقت ہے ان میں ہے ان میں تو تم پھر ان سیاسی شاہبادوں کے چنگن میں پھنس جاتے ہو جنہوں نے جو تمہیں موت کے کچھ بھی نہیں دیا جنہوں نے پھر تمہیں گرگوں کے نام بتاؤ کیا دیا یہ میں چینل کی خبر بتا رہا ہوں کہ ڈھائی ارب روپیہ ڈھائی ارب روپئے کے جدید لائسنس کے لائسنس لیے گئے ہیں ڈھائی ہزار ٹو پوائنٹ بتاؤ سفار بتاؤں بنا کے دیا ہوگا کسی نے اس لیے آپ کا کوئی نمائندہ نہیں ہے حکومت میں آپ لوگ ٹیشو پیپر اور ٹیشو پیپر بلکہ میرے وہ کچھ وزیر داخلہ صاحب اگر آپ ان ساڑھے تین ہزار ساڑھے تین ہزار لوگوں کو دہشت گردی کا نشانہ نہیں بنا سکتے ان کو نہیں سکتے ہمارے حوالے کر دو ان شاء اللہ تعالی ہمارے حوالے کر دو بنیاد تمہیں ایک چیز پیش کرتے ہیں ایک چیز پیش کرتے ہیں وہ پاس رکھ لو اگر یہ تمہارے کام میں نہیں تو وزیر داخلہ تھا تمہارے لیے چونیا یہ خدا کی سنی سن باتیں یہ چل پہلا وزیر داخلہ وزیر وزیر داخلہ کو وہ پاکستان پاکستان تو تم تم کا آنا ہو منسٹر بنے گا ہے کیا پاکستان میں میں میں میں کراچی سندھ کیا سندھ کا حصہ نہیں ہے ہمیں لائسنس جو سوچے جاتے آ یہ سنی تحریک کو کوئی ریاستی دہشت گردی سے جیلوں کی ضرورت کی تصویریں لے کے لیے ہوتی ہو اور کہہ رہے ہم نے غلط گلانا دے دیا پرسوں چینل دیکھا آپ نے ایک غلط تنظیم جس کی وجہ سے پورا پاکستان عذاب کے اندر ہے اے سنیو آپ رسول سلام کے تمہارا پاکستان کی ہے تمہاری یہ تمہاری ماں آج تم رہی ہے مدد کے لیے نے تمہیں گیس پانی دیا بجلی سونا دیا کوئلہ دیا اور آج وہ دھرتی ماں تم سے مدد مانگ رہی ہے بچا لو پاکستان کو دہشت گردوں سے بچا لو پاکستان کو اسلام اور امن دشمنوں سے یہ گندی کچھ کے چلتے تھے اور آج اوباما کے چلتے ہیں فرن فرن پڑھ رہے کسی کا دورہ نہیں کیا سوائے ان کے ٹاؤن کے بیرونی گاؤں کے آج ہمیں اپنی اہمیت اب اپنی اب اپنی بہار اب اپنی شان اور فلسفے کو یاد رکھنا ہوگا ان کے لیے نظریے کو ان کے مشن کو سینے سے لگا کر اب سیاست میں قدم رکھیں گے اور ان انقلاب ان سیارا کے نام سے پورے پاکستان میں بھی گیارہ کے الیکشن لڑیں گے اور سنو الحمد للہ سنو شبری ابھی میں نے صرف تین شہروں کا دورہ کیا ہے یہ انقلاب کی تیاری کرو اس ملک میں انقلاب کی ضرورت ہے ہم نے سب کو کے دیکھا کوئی ایک منسٹر سو منسٹر سے ایک منسٹر ایسا بتا دو اس سروے سے ایک کنڈیشن ایسا بتا دو کہ وہ عوام کی غربت کی وجہ سے عوام کی غربت کی وجہ سے عوام کی بے روزگاری کی وجہ سے اس نے تنخواہ نہ لی ہو کوئی ایک منسٹر بتا دو جو تم سے محبت کرتا ہو جس کو تم نے ووٹ دیا ہو کسی ایک نے آج چینل پہ چلے جاؤ چینل پہ چلے جاؤ کسی چینل پہ کہیں پر سوائے ان سنت کو کچھ نمائندگی دی جاتی ہے ورنہ کسی چینل پہ آپ کو اکابری سنت کے وطن پاکستانیوں کی کوئی نمائندگی نظر نہیں آئے گی آپ کوئی ٹاک شو نہیں اٹھا سکتے ایک ایک اکابری موجود ہے ایک ایک آنشان موجود ہے ڈاکٹر موجود ہے انجینئر موجود ہے موجود ہے سب موجود ہے جبھی تو دیکھ لو آج آپ پاکستان میں لوگ یہی کہتے ہیں نا پیروں کی حکومت ہے وزیر اعظم پیر سجادہ نشین وزیر خارجہ پیر سجادہ نشین شاہ رخ عالم اللہ وزیر وزر سجادہ نشین پیر وزیر تعلیم پیر وزیر کھیل پیر وزیر خارجہ پیر وزیر پیر اور پولیٹیکل ایڈوائزر بھی تھی تو سب ہے لیکن کام نے دوسرے کر رہے ہیں آج میں جس سے اللہ اور اس کے رسول کی لینے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے ہیں تو ہم جب کر اپنے گھروں کو نہیں جائیں گے جب تک اس وقت کے اندر انقلاب خطرہ نہیں ہوگا اور کچھ کبھی میں یہ رہا تھا کہ ابھی پنجاب کا دورہ کیا پنڈی فیصلہ اور گزر والا ساڑھے چار ہزار ذمہ داروں نے ساڑھے چار ہزار ذمہ داروں نے کارکنوں نے نہیں ذمے داروں نے کیونکہ ہم دو ہزار دس کے اندر پورے پاکستان میں یونٹ ساتھی کو کمپلیٹ کریں گے اور دو ہزار کر گئے اور اسپتال اور ڈسپینسریوں کا قائم عمل میں لائیں گے ماشاء اللہ سے فیصلہ آباد میں دو ڈسپینسریوں کا ہو چکا ہے اٹک کے اندر سو بستروں کا اسپتال کا رکھتا ہو چکا ہے گجراوالا کے اندر انڈسٹریل ہوم اور کی علاقوں کا آغاز ہو چکا ہے اسی طرح کے اندر حیدرآباد کے اندر ان شاء اللہ تعالیٰ پورے رفائی کاموں کا جال بچھائیں گے ہم انقلاب اس طرح لے کر آئیں گے اس کے رسول کی محبت ہر پیڑ میں چلائیں گے اور پھر دیکھنے کیسا امن ہوگا کیسے رواداری ہوگی کیسی محبت ہوگی اور آتا کے آشیش تو کیسے ہوتے ہیں ان کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو تو ناموں سے نکالت پہ جان دینے سے گھبراتے نہیں اور کہا نہ کسی نے میں جب راشد کر اس ترجمے میں پہنچا کہ ان کو مردہ مت کو یہ شہید ہے تمہیں پتا نہیں تو ترجمہ یہ تھا چلتے ہیں پھرتے ہیں دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں لیکن یہ مردہ ہے ان کے دل مردہ ہے میں نے علماء کی باہر کا رجوع کیا میری عقل کہ جو قبر کے اندر ہے اسے زندہ کہنے ہیں اور جو وہ ہے ہیں انہیں مردہ کہا جا رہا ہے ایسے لوگ جو منافقت کرتے ہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم سے رکھتے ہیں تو علماء نے بڑا پیارا جواب دیا ناموں سے رسالت میں شہید ہو جائے جو آپ کی محبت میں قربان ہو جائے جو سے کاموں سارا قربان ہو جائے اس کو اگر شہر کی زمین کے اندر دفن کر دیا جائے تو وہ زندہ ہے اگر انسان رسول ہے اگر وہ زندہ ہے زمین میں کھانا ہے کھاتا ہے مولنا ہے اس لیے رخدار میں رسول ہے وہ روزگار میں مشہور ہے اسی زیادہ زندہ ربی وہ شریف بھی ہے کل یا پرسوں ان شاء اللہ چاند ہو جائے گا اور جو خبریں ہمیں آ رہی ہیں کہ ہمارے راستے سے شاید روکے جائیں شاید ہمیں وہ سیکورٹی نام فراہم کی جائے آج بھی آپ کو یہ پرمیشن چوبیس گھنٹے پہلے ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کرے یہاں کے ٹی پی او صاحب کا اور ڈی ایس پی صاحب کا انہوں نے تعاون کیا ورنہ ہم نے ایک مہینے پہلے دیکھو ملیشیا کا صدر صدارت چھوڑتا ہے تو وہاں کی عوام روتی ہے دعا کرتی ہے کہ صدارت کو چھوڑو اور آج صدر پوری قوم دعا کری ہے اللہ کی یاد عطا فرما ساری دعا کر رہی ہے عطا فرما آج ادبی کا منگا لے لیا آج ادبیہ کا منگا لے لیا اگر آپ نے صحیح قدم اٹھایا ہے تو آج ہم اٹھاتے ہیں جو میرے کھل کے بات ہوا ہوئے ہو جو روایت دینے والا مال ہو پاکستان کو ربر آؤ پاکستان قبضے دینے والا بن جائے گا پاکستان آج تو وہ امریکن تقسیم بھی یہی کہتی ہے وہ انٹرویو کے لیے آئی اور آج پتہ کیا کہہ رہی ہے آج کل دو جماعتوں کا اس میں نام لیا جا رہا ہے سب سے بڑے مناسب ہیں ان کے بیٹے ان کے بچے ہمارے امریکہ میں بول رہے ہیں اور یہ یہاں کہہ رہے ہیں امریکہ کو امریکہ کو امریکہ کو اب بھائی امریکہ کو انیس سو اسی کی بات کرتے ہو دو ہزار دس میں تم امریکہ کو کہتے ہو تو انیس سو اسی میں جو ڈالر آ رہے تھے جہاز کی ٹریننگ ہو رہی تھی امریکہ روڈانا نہیں میں تھے اس لیے امریکہ بڑا نکالی آج بھی جانتے ہیں جانونی گاندھی کے خلاف امریکہ کو کی لے رہے کہ انہوں نے امریکہ کے امریکہ کے مزید پاکستان چاہیے عوام سے برتن وہ امریکہ کا حکومت حمایت کر رہی ہے اور آج کہتی ہے امریکن واسی کہتی ہے آئی لگ شرائن آئی داتا آئی دادا خواجہ واہ واہ واہ اس کو آج پتا چل گیا گردوں نے تو آج آئی لو داتا تو بھارت کو بھی بات میں لوگ ہوئے تھے سن بھارت نے اسی جی کے بعد لیکن سچ بولنا موت کو گلے لگانا ہے رحمان ولی بھائی کام بولیں گے ابھی تو دیکھنے چلے جائیں گے سیدھا لندن بزنس ہے بالکل ٹاپ کا یقین مانو ان کی سیکورٹی ایجنسی ہے وہاں پہ سیر کا دیکھ رہے سیلنگ بھی کیسے چل رہی ہے ٹارگیٹ کی ہو رہی روزانہ مارے جا رہے ہیں روزانہ لوگ مارے جا رہے ہیں ایک دن ملا گیا تو پھر ٹارگیٹ کیوں کھٹا کیا خوبصورت وزیر اعلیٰ تو بیچارہ وزیر داخلہ تو ہمارا وزیر اعلیٰ ایسے ہی ہے آج ڈاکٹر آفیہ کے لیے ہم سے بات کرتے ہیں ہم بھی بات کرتے ہیں ہم نے بھی قرارداد کی بات کی ہے ڈاکٹر آفی کے ساتھ ہم ساتھ ہیں کل آج پارٹی کانفرنس میں ہمارے آفتاب بھائی آفتاب کمیٹی کے وہ وہاں گئے تھے ہم ساتھ ہیں چلو وہاں آج امریکہ نے چلو ایک طرف وزیر اعلیٰ صاحب آپ کے گاؤں کے اندر تصویر کے اوپر بڑے اس کو عزت بنوں گا تم میرے ساتھ کیا کیا باتوں میں نکل کے جیوے گا بلوچستان کے اندر ہماری ماں بہنوں کو عزت کے ساتھ بے عزتی کیا گیا عزت لی گئی اور وہاں کے سرکاروں نے اس کو شکشا پایا وہاں تو امریکہ چلے دیں گے یہ بلیک بارڈر اتنا ہے یوم عاشورہ میں بھی تھے یہ بلیک واٹر یہ یوم عاشورہ میں بھی ہوئے بلیک واٹر ان کی رپورٹیں موجود ہے اربوں روپے کی جائیداد چلا دی صرف سنیوں کے لاکھ گوار لگائی گئی سنیوں کی لاکھ میں کہتا ہوں جنہوں نے لاکھ لگائی ان کا ساتھ دو ان سے جنہوں نے امام حسین رضی جماعت بلیک فارڈ نے ان کے لوگوں کو ہائر کیا ہوا ہے پتہ نہیں مجھے یہ سچ بولنے کی سزا کیا کیا ملے گی زندہ باد اپ چلے گئے چلے گئے کچھ نہیں یہ فیصلے سلیم کا بھی سارے ہیں ہونا سلیم کا بھی چلنے کے چلو گے میں نے یہ آپ سے عید اس لیے لیا کہ آج سے تین سال پہلے ہمارے یہاں چودہ کے لاکھ روپئے پر ایک ہے آج سے تین سال پہلے ہمارے نوجوانوں کے علاج یہاں پر رہے تھے آج سے تین سال پہلے یہ علاج جا رہا ہے اس کے بعد اب تو یہ سارے آپ کی حکومت میں چل رہا ہے باتیں ہوں گی اور آقا کی حکمت کو قربان کرنے والے ابھی میرے درمیان جناب السلام علیکم کو جلدی سے نہیں تو پھر کوئی دوسرا بھائی آ کر پلے کرنا شروع کر دے کسی ٹی وی چینل پر لائیو آ رہا ہے تو نہیں تو پھر انتظار کرے نارا ہاں، نارا سنی جاگ سنی جناب سنی جاگ رہے ہیں یار آپ آ جائیں چند سائیں جی آپ تشریف لائیں لگ رہا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں مائک پر نہیں ہوں یار انہیں پی ایم کریں یار ان کو ان کو پی ایم کر کے بتائیں کہ آپ کا مائک پر ہونا بہت ضروری ہے ایک منٹ رک جائے یار میں بتاتا ہوں یار ایس ایچ او آپ روم میں جس میں تو نہیں فراز بھائی آ جائیں آپ چند سائی بھائی آپ مائک پر نہیں آ رہے یار کیا مسئلہ آ جائیں آپ یار ہے کہاں آپ روم میں ہیں لگ رہا ہے یار ڈی سی ہو گئے کے لیے اس کو پکڑو یار وائس ہے نا یار وائس نہیں ہے وائس نہیں مجھے بتایا یار کوئی آ کر پلے کر دے نا اب وہ نہیں آ رہے تو میں کیا کروں وہ میرے خیال میں روم میں نہیں ہے میں نے انہیں پی ایم بھی کیا لائف نہیں آ رہا لو پھر یہ کہاں سے پلے کر رہے تھے یہ کیا محفل میں شریک ہے وہاں تو یار اچھا یہ وہاں محفل میں ہے مگر یہ پھر کہاں غائب ہو گیا یار میں نے تو انہیں پی ایم بھی کیا آپ بھی پی ایم کریں آپ بھی بتائیں کہ آپ مائک پر نہیں ہیں مائک پر اس وقت پولیس والا ہے یار ویسے تموجن بھائی اور فراز بھائی ہاں یہ کر لیں ہاں اچھا ایڈمن جن ایڈمن کو بڑا شوق ہے نا باؤنس کرنے کا ان سے گزارش یہ ہے کہ چند سائیں جی کو نا باؤنس کر کے ان باؤنس کر دیں باؤنس تو کریں گے یہ تو آپ کو یاد رہے گا لیکن ان باؤنس بھیا یہ بھی بڑی پرابلم ہے یار مجھے ڈوٹ کیوں دے دیا اچھا اچھا آپ ان باؤنس ہی کر دیں ان کو وہ دوبارہ تو تشریف لائے نا دوبارہ بھی ان کا آنا بہت ضروری ہے اچھا یار تبوجن بھائی اور ہمارے فراز بھائی یار آپ لوگ دونوں نا بڑے جذباتی ہیں یار کل گیم ہاتھ سے نکل گئی تھی بڑی مشکل سے سنبھالا یار پہلے تیل دیکھتے ہیں پھر تیل کی دھار دیکھتے ہیں پھر گیم فٹ کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں آپ لوگ تو آئے جناب آنے کے بعد میں گھبرا گیا اچھا آپ لوگ آئے کیسے مجھے بتائیں کس نے انوائٹ کیا تھا آپ کو چند سائی جی آپ تشریف لے آئے مرحبا حضرت میں مائک آپ کے لیے فری کر رہا ہوں اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو یہ مائک آپ کے لیے کیونکہ یہ جو عوام یہاں پر اتنی بہت ساری کھڑی ہوئی ہے نا لائن لگا کر یہ مجھے سننا نہیں چاہتی یہ جو آپ ریلے کر رہے تھے نا یہ وہ محفل جو ہے اس کو سننا چاہتی ہے ہاں۔ اچھا،, اچھا اچھا اچھا اچھا میرے میں دو دن سے یہی دو دن نہیں میں تقریباً یہی سوچ رہا تھا میں کہ یار یہ دونوں آ کیسے گئے <laughs> آئندہ میں خاص خیال رکھوں گا اس چیز کا تو آ جا یار مائک فری فسادی فسادی ہے لیکن آپ اور ہمارے یہ ہو جائے پورے پاکستان کے اندر کرنا ہو جائے گا پھر سب اور دو پاکستان کے دہشت گرد نہ ان کے حوالے کر دیں اگر انڈیا کے تو شاید پاکستان کے اندر عمل ہو جائے گا صرف دو دہشت گردوں کو پاکستان کے صرف دو دہشت گردوں کو آج حوالے کر دیا جائے انڈیا کے قسم بلا کے پاکستان میں عمل ہو جائے گا لکھ کے میڈیا کے سامنے آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں صرف دو سیکشن کر کو جن کو حکومت نے پناہ دے رکھی ہے مجبوری نہیں پتا ہمیں نہ مجبوری میں جانا چاہتے ہیں اگر انڈیا کے حوالے کرتے ڈر لگ رہا ہے تو ہمارے پاس بھی ایک ٹیل ہے لو بھائی ابھی میں نے ایک مثال دی تھی تو وہ کہنا بھائی کتا بھی نہیں آئے گا تو ڈاؤن کرو <laughs> پٹی آئی بھائی پٹی آئی میں نہیں کہہ اچھا چلو تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں آج ساڑھے تین ہزار میں نے ایک سوال کیا وزیر داخلہ صاحب سے ساتھیوں کے سامنے ایک گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ ساڑھے تین ہزار دہشت گرد پکڑے اور ریڈ گروپ گورنمنٹ ایشو کر رہا ہے کی قیمت موجود ہے وہ وقت حکومت کی تحریر میں ہے ایک دن نہیں ہے ایک دن سننی نہیں ہے اور خواب سوال کے اندر جو دہشت گرد تنظیمیں کام کریں گے سارا ڈیٹا میرے پاس ہے تین جو سربراہ ہیں وہ تبدیلی جماعت کے ہیں دو سربراہ جو ہے وہ بھی تبدیلی جماعت اور تبدیلی کوئی سلسلہ سماج کا وزیرستان کا حصہ ہے دو دو ہیں وہ پنچیری تبلیغی جماعت خاص تبلیغی جماعت کے یہ اچھا ہوا کہ آپ نے لے کر دعوت اسلامی کو اجتماع کی دعوت اسلامی نے کہا ملک کے مفاد میں ملک کی بقا کے لیے سالمیت کے لیے ہم نے یہ اجتماع اپنا کینسل کر دیا تاکہ حکومت کی تحقیقات کے اوپر ریوڈ میں اجتماع ہو رہا تھا تو کسی ساتھی سے میرے پوچھے گی کیا ہو یار آپ وہاں ان کو تو پرمیشن دے گی اور حقیقت بتاؤں گی میں نے اس دوسرے دن اخبار اخبار سے پڑھا پورے ملک میں ایک بھی کم دماغ میں نہیں کیونکہ سر سنگر کے بیچ میں وہی پہنچے ہوئے تھے سارے بمبار وہی پہنچے ہوئے تھے تمہارا دماغ کا ایسے ہوگا سب سنگر کا گنگا وہاں لینے پہنچے ہوئے تھے تو آج آپ محمد کو یونی کے ساتھ اتحاد کے ساتھ آج پورے پاکستان میں الحمد للہ ساڑھے تین سو ستر کام کر رہے ہیں لاہور میں آپ کا مرکز بن چکا ہے فیصلہ آپ کے آپ کا مرکز بن چکا ہے آپ کے آپ کے کوئٹہ کے اندر مرکز بن چکا ہے سلطان سدھی کنداز اسی طرح ستر حیدرآباد حیدرآباد کنٹرول حدیم حیدرآباد ساری جگہ مطلب الحمد للہ آنے والے وقت اللہ نے کہا ان شاء اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سے قدری ملے گی ان شاء اللہ تعالیٰ اور انقلاب کی تیاری کرو بس انقلاب کی بات جاؤ گھر میں جاؤ پیغام پہنچاؤ پاکستان میں نہیں میں فرانس کے اندر چائنا کے اندر جاپان کے اندر آپ کے رائے ہیں ہیں اور اور اور تمام باقاعدہ ملاقاتیں ہوئی خدا کی ایک بات والی بتاؤ ساتھی بھی شاید پریشان ہو جائے اور آپ میں تو خوش ہو جاؤ گے ابھی بھی ہم چائنا جاپان ایران کے منسٹر امریکہ کے سب سے لڑا ہوئی ساتھی تھے انہوں نے جو بات کی کہہ رہے ہیں آپ نے کتنے شریعت کے اندر سوچتے تھے معافی دیتے تھے اور تم لوگ تو پھر بادشاہ کر رہے ہیں ہم نے ہمارے لوگوں کو بس گیارہویں بارہویں سے فرصت نہیں ہے تو وہ ابھی کیا ہے اب سوچنا شروع کر دیا ان شاء اللہ دو ہزار دو سے سوچنا شروع کیا ہے اللہ نے کہا اس بلدیاتی الیکشن میں شکیل بھائی نے وعدہ کیا ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ کسی سیاسی نہیں کو یہ دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ٹھیک ٹھاک سیٹیں دیں گے تو یہ کیا خیال ہے جوتا ہوگا آپ کے اپنا سوچنا اپنا نازی اپنا ایم پی اے اپنا ایم ایل اے جو نبی کے خلاف پاکستان کو قائم رکھے کیونکہ یہ کے کا پاکستان ہے اس کو بچانے کے لیے کے گھروں سے نکلنا ہوگا یقیناً آپ کی ہمت بھی کسی موبائل کا سنتے رہتے ساڑھے تین بج رہے ہیں اور جگہ سے نہیں اٹھا تو بتا مقصد یہ یہ ہے میرے ساتھی بھائیوں کے یہ کام کر رہی ہے ہم نے کام لینا بلی ولیوں نے کام لینا ہوتا ہے تھوڑی یہ تو اشارے چل رہے ہوتے ہیں یہ تو آج ولی اللہ کی برکت ہے دیکھو ماشاء اللہ سے کہ سلیم بھائی کا مشن لے کے کتنے لوگ تیار ہو گئے اور انشاءاللہ اسی طرح قائم کام رہیں گے یقیناً آپ نے دس ہمت میں سنا لیکن آج ہم سب مل کر بحث کریں گے شفت کی بلکتی بلکہ آج آپ کے لیے آج آپ کے لیے ایک خوشخبری کا جس مفتی صاحب نے اعلان کیا سٹی گورنمنٹ کا کہ جنہوں نے ہمارے مطالبے پہ فوری طور پر اس جیل کی باب چودہ ملازم مصطفیٰ کے نام سے منسوخ کر دیا ہے اور ربیوں سے پہلے ان شاء اللہ تعالیٰ آج اس کی سختی کی نقاب کشائی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ پروگرام ختم ہونے کے بعد اپنے بزرگوں کے ساتھ ابھی ہو جائے گی ابھی ابتدا ہو جائے گا تختی کا اور تین دن ربیوں سے پہلے پہلے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ خوبصورت باب چودہ ملاد مستفیٰ جس سے آپ کو گزر کے آئے ہو اسی سے یہ چودہ دونوں میں رہے کوئی اردو میں جاتے رہے کوئی دعا مانگتے رہے آگرہ کی گھاگرا میں پہنچ گئے تھے اور شادت کا روپا پایا تھا اور اسی طریقے سے آج ہمارے دہرادون کے ساتھی نے سلیم بھائی کی تمام تقریر کو ایک جگہ مجموعہ کر کے کتاب چھائے ہوئی ہے محمد سلیم کا شیخ رحمۃ اللہ کی زندگی کے بارے میں ان کے خیالات ان کے کے بارے میں اور جس کے اندر ایک مقدمہ بھی پیش کیا جس کی شادت حضرت علامہ ہمارے بورڈ کے کمینڈر حضرت علامہ محمد اسلام تھا اور شاہد بھائی نے مل کر اس مقدمے کو مکمل کیا وہ مقدمہ ضرور پڑیے گا ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے آپ میں آپ بھی جاری ہو جائیں گے اور اسی طرح ان شاء اللہ تعالیٰ ایک بار آخر میں صرف حکومت مطالبہ کہ میلاد النبی کے دن روکنے کی کوئی کوشش کر کرنا اگر انہوں نے روکنے کی کوشش کیا رک جاؤ گے آپ دیکھ لو بھی فیصلہ کر لو سودا یہاں موجود ہے اکابری یہاں موجود ہے ربیوں والوں میں گیارہ کی ربیوں لو جو ریل چل رہی ہے ایک تکلیف ہے آپ سے اگر آپ ہاتھ اٹھا کے ہاں بھی بھریں گے تو ہم بہت جلد تین چار روز میں پریس کانفرنس کے ذریعے اس کا باقاعدہ اعلان کریں گے ہماری یہ خواہش ہے کہ کیا لوگ رجو بھی دے گی ربیع ضرور بھی دے گی ہم دوپہر کو تین بجے راضی ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ پریس کانفرنس کے ذریعے آپ کو اس کی اصلاح کر دی جائے گی آپ سے جگہ بھی لے لی تھی اور بارہ ربیع جلوس ان شاء اللہ تعالیٰ اسی شان و طاقت سے مسجد اہل سنت میں نکلے گا جس طرح گزشتہ بیس سال سے مسجد اہل سنت میں نکلنا رہا محمد بن اللہ شہید احمد اللہ ہے مولانا مولانا عباس کا شہید احمد اللہ ہے اور آپ ان شاء اللہ تعالیٰ اس خادم کی ذریعے قیادت ان شاء اللہ اسی طرح ان نبی کے غلاموں کو پاکستان کے لیے لے اسی طرح پاکستان بچانے کے لیے لیں گی اور انتناب پسند کے لیے تیاریاں کریں اپنے پہلے میں تشکیل دیں ڈاکٹروں کے نام ہمارے پاس آ گئے ہیں تیاری کم وقت کم ہے تیاریاں مکمل کر لیں کسی طرح سے نہیں دیکھے بس اب کی تیاری کرنی ہے اب ہمارا لوڑی ہمارا لوڑی تین نمبر کیا گزرنا ہوگا جو سچا نہیں کا ہوگا جو سچا ہوگا شہید محمد اشرف قادری صاحب کے گھر کی طرف سے ان کے گھر سے ایک تحفہ آتا ہے شہدا کے سال سواج کے لیے اب بھی آیا ہے ایک لاکھ پرانے پاس اور چار لاکھ پینتالیس ہزار گروبل پاس ایک لاکھ انچاس ہزار کلمہ طیبہ انتالیس ہزار ایک لاکھ انتالیس ہزار کلمہ طیبہ اور بیس ہزار آیا کریمہ یہ تحفہ آیا ہے آج سب نے جو پڑھا ہے وہ بھی میرے نظر کر رہے ہیں سارے ثواب کے لیے مستراب اللہ آخر میں مرتبہ پھر میڈیا کے احباب کا جتنے موضوع علماء کرام ہیں ان کا آج کی کانفرنس میں آنے والے ہر موضوع شخص کا ہر کارکن کا شکریہ انتظامیہ کا خصوصاً شکریہ ادا کرتے ہیں رام ناظرین انتظامیہ T P O S S P S P سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے آج کی کانفرنس میں تعاون کیا اللہ سب کو خیر برکت ادا فرمائے اللہ الحمد للہ رب العالمین السلام والسلام علیہ وسلم اے اللہ کی کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما فرما جان سارا مصطفیٰ کانفرنس کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما جتنا ہی سال ثواب جس کا میں نے ذکر کیا جو ان دوستوں نے پڑھا سب نبی علیہ السلام السلام کی خدمت میں قبول فرما آپ کی وکیلت جلیلہ سے آپ کی اور اولاد کی خدمت میں ازواج مبارک کی خدمت میں آپ کے اخاط کی خدمت میں آپ کی تمام آپ کی حکومت کے تمام اولیاء کی خدمت میں خصوصاً خصوص شہدائے میلاد مصطفیٰ کی خدمت میں قبول فرما ان کے درجات بلند فرما بیماروں کے لیے دعا فرمائے خصوصاً ہمارے سکر کے شہزاد نظر صاحب کی والدہ بیمار ہے انہوں نے خصوصی دعا کے لیے کہا اس کے علاوہ جس جس نے دعا کے لیے کہا اللہ سب کو شفائی کا ملا جلا آج کی عظیم شان کانفرنس میں یقیناً سنی تیری کے مرکز کا سنی رابطہ کمیٹی کا ہمارے مرکزی رہنماؤں کا ہماری تمام کمیٹیوں کا اور ہمارے کارکنان کا بہت ہاتھ ہے ہمارے ذمہ داروں کا سیکٹری انچارجز کا کام ذمہ داروں کا بہت ہاتھ ہے یو سی ذمہ داروں کا ان سب کو اللہ انہوں نے اپنی شان کے مطابق انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق محنت کی اللہ کو اپنی شان کے مطابق ادا کرنا جو علماء اس محفل میں آئے جتنے بھی آئے آ کے چلے گئے جو بھی موجود ہیں جو آئمہ آئے جو شناخوا آئے جو پریس والے آئے جو انتظامیہ کے لوگ آئے سب کو خیر اور برکت ادا ہماری شروع تحریر کو اللہ قرض و ترقی عطا فرما ہماری رابطہ کمیٹی ہماری سیاسی ونگ ہماری لیگل ایڈ کمیٹی ہمارے مرکزی رہنما بھائی محمد سروت اعزاز قادری صاحب سربراہ سب کو اللہ خیر و برکت ادا فرما یا یا رب العالمین جس جس نے دواج دیکھے کا یہ شاہد صاحب کے والد صاحب کا پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا ان کا انعام اللہ بھائی کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ان کا سب شفا فرما ہمیں مانگنا نہیں آتا تو کیا ہوا تجھے دینا جو آتا ہے اللہ اللہ فضل و کرم سے فرما آئے ہیں ہیں گھوڑیاں خالی اے دامن مرادوں سے بھرا ہوا ہے جو بھائی مولانا تعاون کیا فرما اور اس کتاب جو شائع ہوئی اس میں جس جس نے تعاون کیا وہ مہراج پور والے ساتھیوں کا مطلب غوثیہ والے ان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 جس جس کی جو جو پریشانی بیماری ہے سب پر فضل فرما دے دیتے سسل بیماری بھی فرما دیتے اور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله کا الحمد للہ شایا ہوتا ہے اللہ اور اب بھی موجود ہے پر آپ حاصل کر سکتے ہیں اب ان شاء اللہ سے گزارش ہے کہ گیٹ پر لے ہمارا سرور اس سے اس کو نام دیا گیا ہے بہت بہت